سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکوں نے ان سے مذاق کرتے ہوئے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا نبی تو تمہیں قضاء حاجت کے آداب کی بھی تعلیم دیتا ہے انہوں نے آگے سے کہا جی بالکل بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ کوئی آدمی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے یا قبلہ رخ ہو کر قضاء حاجت کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی تین پتھروں سے کم سے استنجا نہ کرے حدیث نمبر پانچ سو اکیس مسند احمد